بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجلى للخلق عامة أو كما قال النبي عليه الصلاة والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز نے الكرام اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اللہ تعالیٰ کی مہربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمایا کائنات کے سب سے بڑے خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے رمضان کی برکتوں کو پایا رحمتوں کو پایا قرآن کی لذتوں اور حلاوتوں کو پایا اور رب سے مناجات کی کیفیات کو پایا روزے کی برکتیں اور اس کے خواص سے وہ مالا مال ہوئے اور جب کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلمان داخل ہوئے ہیں تو یہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر عبادتوں میں کثرت کرنے لگتے ہیں ملاوت جن کا مشغلہ ہو چکا ہے اور جنہیں صرف ایک غم ستا رہا ہے وہ یہ کہ اب ایک ہفتہ بعد کچھ دنوں بعد کچھ گھنٹوں بعد سورج حسب معمول طلوع ہوگا لیکن روزے کی کیفیت نہیں رہے گی عشاء کی نماز ہوگی لیکن وہ کلام پاک کا پڑھنا سننا وہ رکوع کی کیفیت وہ سجدوں کی لذت اور وہ تراویح کا مزہ اور وہ کلام پاک کی تفسیر میں ہوتا دن ہونا وہ اکابرین اور اولیاء کرام کے واقعات سے لطف اندوز ہونا یہ سب نہیں رہے گا اشاع تو رہے گی ایک غم ستا رہا ہے کہ اب ایک فرض کا جو ستر فرضوں کے برابر ثواب ملے گا اور ایک نفل پر فرض کے برابر جو ثواب ملے گا اب ہم کہاں سے اسے ڈھونڈ کر لائیں گے یہ تو صحیح معنوں میں مسلمان اور صحیح معنوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا غم ہے اور ان کا دکھ ہے اور ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ حصہ اللہ کے گھر یعنی مسجدیں ہیں نیک مسجدوں کی طرف لپکتے ہیں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں مسجدوں میں دل اٹکا رہتا ہے بےتکاب جی جان سے کرتے ہیں اور اللہ کے حبیب پاک دو عالم جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کائنات کے اندر سب سے بدترین اور مقبوض جگہ اللہ کو ناپسندیدہ جگہ وہ ہے بازار رمضان کا آخری اشرہ ان نافرمانوں کے لیے ان شیطان کے بندوں کے لیے ان شہبت پرستوں کے لیے بازاروں کو آباد کرنے کا اشرا ہوتا ہے وہ دو مہینے وہ دو اشرے ادھر ادھر ہانستے رہتے ہیں اور آخر اشرے میں داخل ہو کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بازاروں کو آباد کرنا خرید و فروخت کرنا عید کی تیاری کرنا اور عید کے بعد گھومنے پھرنے کی تیاری کرنا یہ مسلمانوں کے فریضوں میں سے ہے اور مسجدیں ویران اور بازار آباد نمازوں میں سفید کم اور دکانوں کے اندر دعوت زیادہ خرید اور فروخت زیادہ بازاروں کی رنگ رلیاں زیادہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ آخرت کا کوئی خوف ہے نہ اللہ سے کوئی محبت ہے نہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا درجے میں محبت ہے جانور بھی زندگی گزارتا ہے یہ بھی زندگی گزار رہے ہیں کافر بھی زندگی گزارتا ہے یہ بھی زندگی گزار رہے ہیں مشرق بھی زندگی گزارتا ہے یہ بھی زندگی گزار رہے ہیں یہود و نصارہ بھی زندگی گزارتے ہیں اور یہ بھی زندگی گزارتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رمضان جا رہا ہے اور تراوی رخصت ہو رہی ہے عبادت کا موسم جا رہا ہے شہری تاریخ کی لذتیں ختم ہو رہی ہیں کلام پاک کے سننے سنانے کا جو پر لطف وہ ماحول ختم ہو رہا ہے اس لیے کہ کلام پاک میں اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں لو آیون اللہ یبصرون بیاہ آنکھ رکھتے ہیں دیکھتے نہیں ولہم آذان لا نہ بیاہ کان رکھتے ہیں سنتے ہیں نہیں لو قلوب اللہ بہ نا دل رکھتے ہیں لیکن سمجھنے کی صلاحیت نہیں الاڑی کا کل انعام بلہم ازل اللہ نے فرمایا یہ لوگ تو چار پاؤں کے جانور کی طرح ہیں کتے کو چار پاؤں ہیں سور کو چار پاؤں ہیں گدھے کو چار پاؤں ہیں اللہ نے کہا یہ چار پاؤں کے جانور کی طرح ہے پھر اللہ نے آگے فرمایا بلہوم ازل یہ سور سے کئی گزری مخلوق ہے یہ کتے سے بدتر ہے یہ گھوڑے اور گدھے سے بدتر ہے اس لیے کہ گھوڑا اپنی مالک کو پہچانتا ہے کتے کو ایک ہڈی دے دو اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرتا ہے یہ زمینیں رمضان کی نعمتیں پا کر رمضان کی لذتیں پا کر قرآن کی حلاوت پا کر مناجات کا لطف پا کر ان کو احساس نہیں رمضان کب آیا اور رمضان کب گیا رمضان کیا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا گلاش کا کش نام یہ لوگ چوپائی کی طرح ہیں آنکھ رکھ کر دیکھتے نہیں کام رکھ کر سنتے نہیں اور دل رکھ کر سمجھنے کی صلاحیت نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا وہ تو اپنے مالک کو اور اپنے محسن کو پہچانتے ہیں اور یہ اپنے مالک کو پہچانتے نہیں اپنے محسن کو جانتے نہیں ان سے گئے گزرے ہیں اور ان سے یہ تھک دلاس ہیں کیا شک ہے کون سا شفا باقی ہے ان لوگوں کے کتے سے پتھر ہونے میں اذان ہو رہی تھی اور دنیا کے سبھی کتے بنے ہوئے تھے اللہ کے گھروں میں اللہ کا قرآن اللہ کا منادی سنا رہا تھا جنت کے واقعات جہنم کے واقعات آخرت کے واقعات محشر کے واقعات سے دین کے واقعات سے انبیاء علیہ وسلات وسلام کے واقعات سے اور یہ دلیل کبیلا ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا عورت کے کپڑے دھو رہا تھا بازاروں میں گھوم رہا تھا بنا بتلائیے اور کوئی شک ہے اور کوئی شبہ ہے کتے سے اس کے پتھر ہونے میں سور سے اس کے پتھر ہونے میں اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ صلاح وسلام کی بد دعا پر فرمایا یہ تباہ ہو جائے یہ برباد ہو جائے اور کمی تیری تباہی کو کوئی نہیں بٹا سکتا تیری بربادی کو تیری ماں ختم نہیں کر سکتی تیری بیوی تیری اولاد تیری دولت تیرے تجوری کا خزانہ تیرا بیان دیالت میرے اللہ کا عذاب آئے میرے اللہ کی پکڑ آئے میرے اللہ کا کار آئے کوئی نہیں بچا سکتا تیرے باپ فرعون کو عذاب آیا تیرے باپ قارون کو عذاب آیا تیرے باپ شداد کو عذاب آیا شداد کو اس کی عمارت نہیں بچا سکی فرعون کو اس کی حکومت نہیں بچا سکی فارون کو اس کی دولت نہیں بچا سکی اور ابو جہل کو ابو لہب کو عذاب آیا اس کا مانگ اس کا اثر و رسوخ اس کا دبدبا اس کا روپ اسے بچا نہیں پایا تیرے پاس کیا ہے بچہ ربی کا نشدید ان نہ ہوا یوکتی ہو یوی میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی خطرناک ہے داڑھی مٹانے والوں تمہاری خیر نہیں روزہ چھوڑنے والوں تراوی چھوڑنے والوں سنیما کو آغاز کرنے والوں ٹی وی دیکھنے کو آباد کرنے والوں اب تمہارے آبا اجداد شیطان اور ابلیس کے کھلنے کے لیے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں وہ ابلیس آئیں گے وہ شیطان کھلیں گے میرا اللہ تمہیں اپنی پکڑ میں لے لے گا اپنی گرفت میں لے لے گا تمہیں پہلے جمعہ کہا گیا روزہ رکھنے کے لیے داڑھی رکھنے کے لیے دوسری جمعہ ہم نے تمہارے چہروں کو دیکھا تمہارے آئی تھی ہم نے پہلے جمعہ کہا تھا تراوی کا اہتمام کرنے کے لیے دوسری جمعہ تک ہم نے مشاہدہ کیا تراوی کی جماعت کم ہوتی چلی کرتے اللہ کے گھر میں اللہ کے قرآن کو پڑھا جا رہا تھا راستوں کو آباد کیا تم نے صاف کھانے کو آباد کیا چوا پانی کو آباد کیا تیلی کو آباد کیا بازاروں کو آباد کیا اس اللہ کے گھر نے تمہارے ساتھ کیا غداری کی مرکز تمہارا جنازہ سجیوا نہیں جانا تھا بازار نہیں جانا تھا دکانوں میں نہیں جانا تھا مرکز تمہارا جنازہ کسی اللہ کے گھر آپ آنا تھا تو پھر تم نے اس اللہ کے گھر کو کیوں منہ موڑا اللہ نے تمہارا نقشہ کلام پاک کے اندر کھینچا کرن نہ عمر مستند اللہ نے کہا یہ بھگوڑے گدھے گدھا جب شیر کو دیکھتا ہے تو ڈر کر بھگوڑا بن جاتا ہے بھاگ جاتا ہے تم روزے کے بھگوڑے بنے تم تراوی کے بھگوڑے بنے تم اللہ کے گھر کے بگوڑے بنے تم اللہ کے قرآن کے بگوڑے بنے اللہ نے کہا کان نہ پیرا برف بن ایک شیر کو دیکھ کر جیسا گدا بھاگتا ہے تم اللہ کے گھر کو دیکھ کر بھاگتے رہے اللہ کے قرآن کو دیکھ کر بھاگتے رہے تراوی کو دیکھ کر بھاگتے رہے روزوں کو دیکھ کر بھاگتے رہے برا میرا اللہ کہتا ہے بل یوری بلو مری من ہوں ایوتا منشرا انہو تذکرہ میرا اللہ کہتا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں ان کے پاس ابراہیم آئے قرآن نہیں پڑھتے تھے حدیث نہیں سنتے تھے ملا کی بات نہیں سنتے تھے چاہتے ہیں بل یوری دو کلو ہو ایوتا تیوتا منشرا ایک کھلا ہوا صحیفہ اللہ کی طرف سے ملے یخافون یسونت اللہ نے کہا ان گدھوں کو آخرت کا یقین نہیں ہے یہ داڑھی اڑانے والوں کو یہ سنیما دیکھنے والوں کو یہ چوروں کی غلامی میں بازاروں کو آزاد کرنے والوں کو یہ روزہ خور حرامی کتوں کو آخرت کا خوف نہیں سمجھتے کہ مرنے کے بعد قبر میں جانے ہیں مرنے کے بعد عالم آخرت میں جانا ہے مرنے کے بعد اپنا حساب کتاب دینا ہے مرنے کے بعد اللہ کے دربار پیشی ہونی ہے آخرت کیا ہوتی ہے حساب کتاب کا دن کیا ہوتا ہے یوم میں کیا ہوتی ہے بس عالموں نے بتایا اور انہوں نے سن لیا اور کہنے والے نے کہا انہوں نے سن لیا جن لوگوں نے عالم آخرت کو پہچانا جن لوگوں نے عالم آخرت کے خوف کو جانا ان لوگوں کی حقیقت کیا تھی ان لوگوں کی زندگیاں کیا تھی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ انتقال کا وقت ہونے لگا فرمایا اپنے بیٹوں کو وسیعت کی میری موت کے وقت مجھے زمین پر مٹا دینا اور میرے رخسار کو مٹی میں لگا دینا تاکہ اللہ کو میری اس حالت کو دیکھ کر رحم آ جائے جن کی زندگیاں حدیث کی خدمت میں گزری جن کی زندگیوں میں کبھی نماز ادا نہیں ہوئی جن کی زندگیوں میں کبھی تعجب نہیں چھوٹی جن کی زندگیوں میں تلاوت جس کا معمول تھا وہ آخرت سے ایسے ڈرتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میری موت کے وقت میرے رخسار کو میرے چہرے کو مٹی پر لگا دینا اور روتے تھے روتے تھے کہتے تھے اللہ سے اے اللہ یہ بندہ تیرے دربار میں خالی ہاتھ آ رہا ہے مانا کوئی تو نہیں اس بڈھے پر رحم کرنا اس کے بعد ایمان کی حالت میں سفید ہو گئے اس کی داڑھی کی حالت میں سفید ہو گئی جو ساری زندگی ایک لمحہ ہمارے اولیاء نے بتایا ہمارے بزرگوں نے بتایا بعض اولیاء ایسے بھی گزرے ہیں کہ بیس بیس سال تک گرامن کاتمین ان کے نام اعمال میں سگیرہ گنا لکھنے کے لیے تڑپتے تھے لیکن بیس سال تک گنا لکھنے کا ان کو موقع نہیں آتا تھا آج بیس بیس سال تک شاید موقع نہ آئے اور ہمارے اخلاص کا عمل لکھنے کا موقع نہ آئے لیکن ایسے اولیاء ایسے بزرگان دین آخرت کی یاد سے تڑپ جاتے تھے روکتے تھے مچلتے تھے کبھی گھاس کے تنکے کو دے اور کہتے اے باری ڈالا کاش تو مجھے گھاس بنا دیا ہوتا کبھی چڑیا کو دیکھ کر کہتے اے اللہ مجھے انسان نہ بنایا ہوتا مجھے چڑیا بنا دیا ہوتا آج ہٹرویں دیکھو داڑھی مٹانے والوں کی آج ہٹرویں دیکھو تراوی اوڑنے والوں کی آج لے دیکھو روزہ کور حرام کوروں کی کہ انہیں کوئی خوف نہیں یہ کامیں سب سے پہلے پہنچیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے سرکار کی طرف یہی حرام خور یہی روزہ خور یہی دراوی چھوڑنے والے بے حیا وہ دن آمان کی جزا کا دن ہے حدیث پاک میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ روزے داروں کو روزے کا انعام دیتا ہے تراوی پڑھنے والوں کو تراوی پڑھنے کا اجر دیتا ہے رمضان میں صبر کرنے والوں کو اس کا بدلہ دیتا ہے کمینوں تم نے بازاروں کو آباد کیا تم نے داڑھی لٹائی تم نے تراوی چوڑی تم نے روزے چھوڑے آج کون سا منہ لے کر رب کے دربار میں جا رہے ہو اللہ کے دربار میں جا رہے ہو گالیاں سننے لانت کا توق لینے جانب کا پیغام لینے تمہیں ڈر نہیں رب کی پیشی سے رب کی پیشی سے پیغمبر ڈرا کرتے ہیں رب کی پیشی سے اولیاء ڈرا کرتے ہیں قیامت کا دن جب پپا ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ میزان عدل کو قائم فرمائیں گے اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا معاملہ فرمائیں گے اس وقت ساری کائنات کے لوگ کہاں تک بھاگو گے کب تک بھاگو گے مرنا نہیں ہے داڑھی بڑانے والوں رمضان کی بے حرمتی کرنے والوں رمضان میں شروع ہوا عید کا سما تھا بچے خوشیاں منا رہے تھے نئے کپڑے پہن رہے تھے سیٹیاں بجا رہے تھے اور عید عید کی کا سناٹا عید کا ماحول بنا ہوا تھا بچوں نے جب دیکھا سارے شہر کے لوگ سارے گاؤں کے لوگ سارے قصبے کے لوگ عید منا رہے ہیں اور رنگ رنگلیاں منا رہے ہیں بچوں کے جسم پر امیر المومنین خلیفت المسلمین کے گھر کے بچے بیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور گھر میں رات کی سو کی روٹی ہے امیر المؤمنین نے گھر والوں کو حکم دیا اس روٹی کو نمک اور پیاز کے ڈلوں کو لگا کر کھا لیا جائے بچے سے بچے آ کر کہنے لگے ابو یہ حالت دیکھی نہیں جاتی سارے شہر کے لوگ عید منا رہے ہیں بچے رنگ برنگ کے کپڑے پہن رہے ہیں غبارے اڑا رہے ہیں اور عطر مل رہے ہیں اور ہم ہیں امیر المسلمین اور خلیفت المؤمنین کے گھر کے بچے میون لگے کپڑے پہن رہے ہیں بچوں نے کہا بیٹو جاؤ ہماری عید آج نہیں ہماری عید کبھی اور ہوگی بچے ماں کے پاس گئے اور جا کر رونے لگے گڑ گڑانے لگے ماں تو ماں تھی ماں کی مانتا جوش میں آئی ماں آ کر جو بیوی تھی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی آ کر عرض کرنے لگی کہ حضور آپ گیارہ مہینے فخر و واقع کرنے کے لیے آپ نے کہا ہم کرتے رہے رمضان میں آپ نے صبر کی زندگی گزارنے کے لیے کہا ہم نے صبر کی زندگی گزاری حضور والا آج عید کا دن ہے اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں اور ان کی برسات ہونے کا دن ہے ہمارے لیے رحم کا معاملہ کریں ہمارے لیے کرم کا معاملہ کریں ہمارے چھوٹے چھوٹے جنے بننے بچے عید کا جائیں گے جب دیکھیں گے عام لوگوں کے بچے عید کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وقت کے بادشاہ کے شہزادے بے حل کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کو دکھ ہوگا ان کو تکلیف ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تقبے کی اہمیت ان کے دلوں سے نکل جائے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات اثر کر گئی انہوں نے بیت المال کے ان آفیسر کو ایک خط لکھا ایک پرچی لکھی اور اس کے اندر یہ لکھا کہ دیکھو امیر بیت المال کے انچارج آفیسر السلام علیکم مجھے کچھ قرض چاہیے بطور امانت کے کچھ دینار و دل ہم چاہیے میرے گھر کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں میرے گھر کے اندر فخر پابندا ہے میرے گھر کے اندر بچے پیون لگے کپڑے پہن رہے ہیں روزہ چھوڑ کر تراوی چھوڑ کر رمضان کی بے عزتی کر کر رمضان کو لات مار کر اپنے گھروں سے نکال کر شہری کے وقت شیطان کا پیشاب پی کر سو کر عید کا دن بیوی کا سامان گروی رکھ کر یہود و نسارا کا لباس پہن کر چلا گیا بڑا عیدگاہ کو جس کی زندگی تقوی میں جو روزانہ قبر کے سامنے بیٹھ کر اپنی خبر کو یاد کر کر علماء کی تقریریں سن کر زار و قطار رویا کرتا تھا اس کے گھر کی عید کی یہ حالت تھی امیر کا جو انچارج آفیسر بیت المال کا تھا اس کو پرچی لکھی لکھا کہ بچے رو رہے ہیں بچے تڑپ رہے ہیں گھر میں فخر و پاس ہے گھر میں تنگی ہے گھر میں تنگالی ہے ہم کرو بھیک نہیں بھی میری تنخواہ میں سے محرط تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹ لینا وہ بھی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا تربیت یافتہ تھا وہ رشوت اور افسر کا وزیر پیچھے نہیں تھا وہ حرام اور زانی آفیسر کا پیچھے نہیں تھا وہ بھی عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا آفیسر تھا پرچی کے دوسری طرف اس نے لکھا امیر المؤمنین خلیفت المسلمین اللہ تعالیٰ آپ کے سیاح کو تا ہمارے اوپر قائم رکھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آگے لکھا حضرت آپ کا حکم آنکھوں پر کہ آپ نے بیت المال سے قرض طلب کیا ہے بیت المال سے دینار و دھرم کو طلب کیا ہے آپ کا حکم شرافوں پر ہے آپ نے لکھا کہ آئندہ قسطوں میں آپ کے قرض کو وضع کر لیا جائے آپ کی امانت کو وضع کر لیا جائے یہ بھی حکم آنکھوں پر امیر المؤمنین آپ اللہ سے کوئی اگریمنٹ کیے ہوئے ہیں اللہ سے کوئی معاہدہ کیے ہوئے ہیں کہ جب تک قرض نہیں پھٹے گا اس وقت تک ملک الموت آپ کی روح کو نہیں نکالے گا امیر المؤمنین خلیفت المسلمین عمر بن عبد العزیز آپ کی خلافت آپ کا حکم اور آپ کی دعوے داری ہمارے لیے سڑکوں پر لیکن ایک پرچہ اللہ کی طرف سے ایسا دکھا دیجیے کہ قرض کے ادا ہونے تک اور قرض کے پھرنے تک آپ مریں گے نہیں سبھی لمبی نے جب اس پرچے کو دیکھا زارو پتار رونے لگے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا بیٹو تمہاری عید آج نہیں جنت میں میں تمہیں کپڑے دوں گا جنت میں لباس دوں گا آج آج روزہ رمضان کی بے والے تمہیں ہمت کہاں سے آ گئی تم سینے میں دل رکھتے ہو چٹان رکھتے ہو کون سا داڑھی وڈاپو لے کر یہودا کا لباس لے کر عمر بن عبد عشیف کے گھر کے بچے ان کو عبد العزیز دلاسا دیتے ہیں بچوں آج بے مطلب کے کپڑوں میں عید کر لینا عید ہم اس وقت کریں گے جب ہم جنت میں چلے جائیں گے جنت میں نبی کو دیکھیں گے جنت میں صحابہ کو دیکھیں گے جنت میں شدید اخباروں کو دیکھیں گے لیکن اس زمینے کو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں قبر کی زندگی کا یقین نہیں اور بازار میں کفن آ چکا ہے اور عید کی تیاریاں کتنے لوگوں نے اپنے عید کا جوڑا بنایا لیکن اللہ نے کہا ہماری تقدیر میں تمہیں عید کا جوڑا نہیں بلکہ کفن پہننا لکھا ہے کیا عید کے دن جنازے نہیں آتے کیا انتیس رمضان کو سراوی میں جنازے نہیں آتے کیا اٹھائیسویں روزے کو فرائض کے بعد جنازے نہیں آتے کیا ان کے عید کے کپڑے رکھا گیا اور ہمارے بچے ہمارے خاندان قبیلے والے ہمارے ملک والوں نے کہا اللہ مفصیلی حجینا و مینا رب کائنات نے کہا لوگوں ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر کر اسے مقصد کا پروانہ دے دیا مسلمانوں ہماری وقت ہے جب قبر کے اندر من کا نکیر آئے اور ہمیں پوچھے من رب کا تیرا رب کون ہے ہم نے جواب دے دیا ربی اللہ ہمارا رب اللہ ہے اور جنہوں نے دولت کی پوجا کی جنہوں نے مال کی پوجا کی جنہوں نے کاروبار کی پوجا کی پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے جواب نکلے گا میرا رب مال ہے میرا رب دولت ہے میرا رب دنیا ہے پوچھا جائے گا تیرا رسول کون ہے جنہوں نے نبی کی تباہ کی جنہوں نے نبی کی غلامی کی جنہوں نے نبی کے نقش قدم پر چلا وہ قبر میں جواب دے گے میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جنہوں نے فلم میں کام کرنے والے حرام سادوں کی نقالی کی جنہوں نے سیاسی کتوں کا پیشاب پیا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کا نعرہ لگاتے رہے قبر میں وہی نعرہ لگائیں گے پوچھا جائے گا کون ہے تمہارا نبی کہیں گے قبر زندہ باد کہیں گے بی جے پی آباد پھر اللہ تعالیٰ ان منکر نکیر کے ذریعے سے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے اور تمہارا رسول کون ہے پھر اس کے بعد دین کیا ہے تمہارا جنہوں نے اپنا دھرم ایمان اور اسلام بنایا تھا کہیں گے دینی اسلام جنہوں نے اپنا دھرم پیسہ کمانا بنایا تھا مسلمانوں کیا عید ہے یہ کیا خوشی ہے مسلمانوں جس کو سپریم کورٹ میں وہ سول کورٹ کے اندر ناکام ہو گیا وہ ہائی کورٹ کے اندر گیا ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ ہار گیا سپریم کورٹ کے اندر گیا چار سال تک سات سال تک سنوائی ہوتی رہی آج آخری دن تھا جج نے کہا آج فیصلے کا دن ہے مسلمانوں اللہ کے لیے بتاؤ فیصلے کے دن کوئی بریانی کھا سکتا ہے فیصلے کے دن کوئی نیا کپڑا پہن سکتا ہے जिसकी जिंदगी नहीं देखी اٹھانے والوں روزہ خوروں رمضان کی بے عزتی کرنے والوں آخر آخرت میں جانا ہے اللہ کا سامنا کرنا ہے حساب و کتاب دینا ہے تمہیں تمہارا باپ نہیں بچا سکتا تمہاری دولت نہیں بچا سکتی تمہارے سیاسی کتے تمہیں نہیں بچا سکتے تمہارے تمہارے چھوٹے آقا نہیں بچا سکتے تمہاری اولاد کام نہیں آ سکتی تمہاری بیوی کام نہیں آ سکتی میرے رب نے اپنے کلام میں صاف کہا رمضان کے کچھ دن ہے لوگوں رمضان کی کچھ ساتھ ہے رمضان کی کچھ تراوی ہے میں ہاتھ جوڑ کر کھانے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ نہیں دولت کا بانے کی نہیں بال کا بانے کا نہیں تام کر لو توبہ کر لو مسلمانوں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے وہ پیغمبر پیغمبر تو بخشا بخشایا ہوتا ہے پیغمبر اللہ کا نبی ہوتا ہے پیغمبر اللہ کا رسول ہوتا ہے اللہ اس کو عذاب نہیں دیتے اللہ اس سے حساب و کتاب نہیں لیتے اللہ پیغمبر کو خبر کی قبر کا جھٹکا نہیں دیتے اللہ پیغمبر کو جہنم میں داخل نہیں کرتے طے ہے پیغمبر جنتی ہے طے ہے پیغمبر کو خدا کی رحمت ملے گی طے ہے باہر و حساب و کتاب کے پیغمبر جنت کے اندر جائے گا پھر بھی حضرت عیسیٰ کوئی گناہ خود سے نہیں ہوا کوئی تغیرہ کوئی کبیرہ کوئی روزہ نہیں چھوٹا کوئی نماز نہیں چھوٹی نماز چھوڑنے والوں روزہ چھوڑنے والوں تراوی چھوڑنے کو سا جگر پیدا ہو گیا کون سے نسخے سے تم پیدا ہو گئے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ سلامت السلام کو بلائیں گے کلام پاک کے ساتویں بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ اس کو سامنے لایا جائے گا اللہ کو سب معلوم ہے کون معصوم ہے کون مظلوم ہے کون ظالم ہے اللہ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ نے خطا کی نہیں کی حضرت عیسیٰ نے اپنے کو خدا کہا نہیں کہا حضرت عیسیٰ نے سالی تو سلاسا کہا نہیں کہا یہ تکلیف یہ سلیم حضرت دی جی، یا ان کے قوم نے بنائی میرے اللہ کو سب معلوم ہے میرے اللہ کو سب معلوم ہے دل میں جو ارادے ہیں وہ اللہ جانتا ہے آنکھ کی حرکت کو جانتا ہے پہلے جانتا ہے رات کی حرکتوں کو جانتا ہے دن کے احبال کو جانتا ہے ہمارے سجدوں کی کیفیت کو جانتا ہے میرا اللہ سب جانتا ہے پاک آتا ہے خان اللہ ہو یا سب نمریا میرا اللہ قیامت کی حوصلہ کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کو مجھ جیسے ملا کو نہیں مجھ جیسے مولوی کو نہیں مجھ جیسے خطیب کو نہیں اچھی لانی کو نہیں فرید الدین کو نہیں حضرت کو نہیں قاسم کافی کو نہیں امداد اللہ مہاجر مکی کو نہیں اور ملتانی کو نہیں اور بہاؤدین نقش بندی کو نہیں بلکہ پیغمبر پیغمبر وہ پیغمبر جس کی پیدائش معجزے کے طور پر ہوئی جس کی گود میں اس نے بول بولے خالہ عبد عبداللہ الکتاب کہ لوگوں تم میری ماں پر لگاتے ہو اس کتاب کا نہیں اللہ نے مجھے اپنا خاص بندہ بنایا اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا اللہ نے مجھے کتاب دی ایسا چلی تو قدر پیغمبر دنیا میں ہر پیغمبر ایک مرتبہ آیا یہ پیغمبر وہ ہے جو دنیا میں دو مرتبہ آئے گا موسا آئے پردہ فرما کر چلے گئے علیہ سلاد وسلام ابراہیم علیہ السلام آئے پردہ فرما کر چلے گئے حضرت لوت آئے پردہ فرما کر چلے گئے حضرت آدم آئے پردہ فرما کر چلے گئے حضرت نو آئے پردہ فرما کر چلے گئے لیکن اللہ کے یہ بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے پھر دوبارہ آئیں گے یہ وہ پیغمبر ہیں اس سردی پر دو مرتبہ آنے والے ان کی شان نرالی ان کے کمالات نرالے ان کی خوبیاں نرالی یہ کہ کہ وہ پیغمبر کسی مردے کو دیکھ کر کہتا تھا ام اللہ وہ مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا یہ وہ پیغمبر جو کسی آنکھوں کے آ ہاتھ رکھ کر کہتا کہ یہ شفا ہو جائے بنا ہی لوٹ جاتی تھی یہ وہ پیغمبر جو کسی لگڑے کے پیس پر ہاتھ رکھ کر کہتا کہ یہ صحیح ہو جائے وہ صحیح ہو جاتا تھا لوگوں کو تم نے لاپ مار کر گزار دیا خدا نے رحمت کا اشرا دیا تم نے فٹ بال مار کر بنا دیا خدا نے اپنی مغفرت کا اشرا دیا تم نے لاکھ مار کر ہکال دیا خدا جانے اگلا رمضان ملے نہ ملے روزے ملے نہ ملے اگلی تراویح ملے نہ ملے مسلمانوں سعادت کی بات ہے مسلمانوں خوش نصیبی کی بات ہے توبہ کر لو توبہ کر لو میرا اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے یا کلیا یادی اللہ رکھو الحمد لات رحمت اللہ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو بھائیو سونے کی ضرورت نہیں بڑا سخت بنا ہے بڑا سخت بنا ہے میرا اور آپ کا کیا ہوگا ہم اور آپ کون سے کھیت کے بولی ہیں رات میں بیوی ستائی بجر پڑنے کے لیے آ گئے بھوک نہ لگی روزہ شروع کر دیا کام نہیں تھا تراوی پڑھنے کے لیے آ گئے نہ ہم نے شوق سے تراوی پڑی نہ اللہ کے قرآن کا حق ادا کیا نہ ہم نے روزوں کا حق ادا کیا نہ اللہ کے جنتی اس مہمان روز رمضان کا اکرام کیا احترام کیا ہم نے اس کے کپڑے پھاڑ دیے ہم نے اس کے چہرے کو تھپڑ مار دیا ہم نے اس کے سینے پر تیر کو پیوس کر دیا یہ رمضان آیا تھا جنت کا پیغام لے کر یہ رمضان آیا تھا عرش کی ہواؤں کو لے کر یہ رمضان آیا تھا جہنم کو تالے لگا کر چابیاں لے کر یہ رمضان آیا تھا فرشتوں کی دعائیں لے کر لیکن تم نے داڑھی بٹھا کر کیا کیا مسلمانوں مسلمان مسلمانوں تم نے روزہ چھوڑ کر کیا کیا ہو رہی تھی کتوں کا طرح تم نے پھر کر کیا کیا قرآن بڑا سنا جا رہا تھا جانوروں کی طرح چل کر تم نے کیا کیا بڑا سخت معاملہ ہے بڑا نازک معاملہ ہے اولیاء عام مومگنی عام مسلمانوں کی دور کی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بلا کر کھاتے ہو حرام کا کھاتے ہو وہاں یوں بھائی دن تو حدیث و اخبار رہا بے ان رب کا رہا یہ زمین تمہارے ریکارڈ کو پیش کر دے گی مولا میری دھرتی پر یہ سنا کیا کرتا تھا یہ چوری کیا کرتا تھا یہ غیروں کا مال دبایا کرتا تھا یوم تشد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی یہ ہاتھ یہ پیر یہ جسم ہمارے خلاف کہیں گے تو انسان کہے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو تو وہ کہیں گے انتہا اللہ الزی انتہا کل شریف نہیں چلتا وہ اللہ جو ہر چیز کو بلوا رہا ہے ہمیں بھی زبان دے دی ہے مسلمانوں کیا ہوگا یہ زبان ہمارے خلاف یہ ہاتھ ہمارے خلاف یہ پیر ہمارے خلاف یہ شرم کا ہمارے خلاف یہ زمین ہمارے خلاف ایسے وقت میں تمام نسل انسانی قیامت تک کی یہاں پر موجود ہوگی اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام کو بلائیں گے وہ اسمان اللہ یا سب نہ مریما اور اس دن اللہ فرمائیں گے اے عیسا ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی کیا تم نے کہا تھا کہ میرے علاوہ تم بھی تمہاری بھی اور تمہاری ماں کی بھی پوجا کی جائے میرے اللہ کو سب معلوم ہے یا العین وما تخفی الصدور میرا اللہ آنکھوں کی الٹ پلٹ کو جانتا ہے میرا اللہ سینوں کے اندر چھپائی جانے والی باتوں کو جانتا ہے لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلام کو بلائیں گے اور پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی و الہین من دون اللہ کہ کہ تم نے کہا تھا عیسیٰ مجھے چھوڑ کر یا میرے ساتھ تمہاری بھی پوجا کی جائے تمہاری ماں کی بھی عبادت کی جائے سالس و تین رب سلیب کا تم نے پیغام دیا تھا میرے اللہ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ نے یہ کام نہیں کیا کیا حضرت عیسیٰ نے شرک کو مٹایا حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ یہ بات پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ صلاح و سلام کو حضرت عیسیٰ جانتے ہیں اللہ انصاف کرنے والے اللہ عدل کرنے والے یہ وہ فیصلے کا دن ہے کہ جس دن کسی کو نہ حق فیصلہ نہیں کیا جائے گا جس دن کسی کا حق نہیں دبایا جائے گا بغیر عمل مثقال حضرت خیر یار رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی وہ قیامت کے دن پالے گا وہ یامل عمل اس کا سر جس نے ذرا کے دانے کے برابر بھی گناہ کیا وہ پالے گا تم نے روزہ چھوڑا وہ بھی پالو گے تم تم نے تراوی چھوڑی تم نے رمضان کی بے عزتی کی رمضان کے مہمان کے کپڑے پھاڑے اس کے تھپڑ مارے اس کو گالیاں دی اس کو اپنی دکانوں سے نکالا اس کو اپنی مسجد سے نکالا اس کو اپنے مکانوں سے نکالا یہ رمضان تمہیں قیامت کے دن دیکھ لے گا انتخلتا للناس اتخذونی و امیہ الہین من دون اللہ قال سبحان سبحان اے اللہ تیری پاکی ہے ان کن تو کل تو ہوں فقط علیم تھا مولا تو تو عالم الغیبی و شہادہ ہے اگر میں یہ بات کہوں گا کیا تو نہیں جانتا میں نے یہ بات کہی میں پیغمبر آسانی الکتاب وجالنی نبیا اللہ تو نے مجھے انجیل اسی لیے دیا کہ میں تیری توحید کے پرت سے اڑاؤ اور شرک کا کام انجام دو ان کن تو کل تو فقد علیتا تالم معافی نفسی ولا عالم معافی نفسی مولا میرے دل کے گوشے میں جو بات ہے وہ تو جانتا ہے لیکن تیرے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا ان کا انتا اللہ الغیوب اے اللہ تو عالم الغیبی و شہادہ غیب کا جاننے والا ہے حدیث پاک میں سرور کو نہیں آخا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون سی خوشیاں منا رہے ہو کون سی عید منا رہے ہو کون سے کپڑے پہن رہے ہو کون سا جشن منا رہے ہو حدیث میں آسان نے فرمایا حضرت عیسیٰ کو جب کتاب کر کر اللہ پوچھیں گے انت حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کی پریشانی سے سارا جسم بڑا پسینے سے شرابور ہو جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ جسم کے مساموں سے مسام کس کو کہتے ہیں یہ جلد یہ چمڑا جس کے اندر بری بری سوراخ ہے بال نکالنے کے بعد جو سوراخ ہے وہ حدیث میں آقا نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ سلاد وسلام کو اللہ کے اس سوال کی پریشانی کی وجہ سے جسم کے مساموں سے خون کے خطرے نکلنے شروع ہو جائیں حضرت عیسیٰ میں خبر پر رہنے کے باوجود تمہیں نمازوں کا سوال کیا جائے تمہیں داڑھی بڑھانے کا سوال کیا جائے تمہیں اللہ کے گھر کو برباد کرنے کا سوال کیا جائے تمہیں روزہ چھوڑنے کا سوال کیا جائے تراوی ایک سوال جو حق بجانی کا اور حضرت عیسیٰ سچائی پر دے حضرت عیسیٰ جانتے تھے کہ میرا رب نہ انصافی نہیں کرے گا میرے آقا فرماتے ہیں وہ اس وقت رب میں وہ جلال ہوگا وہ حیبت ہوگا وہ دبدبہ ہوگا کہ رب کے اس دبدبے کو اس جلال کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ عیسا وسلام کے جسم کے سوراخوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا تب حضرت عیسیٰ کو اللہ فرمائیں گے بس بس عیسیٰ نہیں تم نے یہ بات نہیں کہی جب تک اللہ نہیں فرمائیں گے حضرت عیسیٰ کامتے رہیں گے ڈرتے رہیں گے اور جسم سے خون کے فوارے نکلتے رہیں گے مسلمانوں اس حساب و کتاب کا سامنا کرنا ارے میری تمہاری دور کی بات ہے میری اور آپ کی پیشی بہت دور کی بات ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اما عائشہ جو نبی جن کے گود میں سر رکھتے تھے پیغمبر پر وہی نازل ہوتی تھی کسی اور سوجے متحرہ کے گود میں سر رکھتے جبرائیل امین نہیں آیا کرتے تھے وہ اما عائشہ جن کی برات میں اللہ نے کلام پاک کے اندر آیتوں کو نازل فرمایا کہ الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات اللہ نے جن کے بارے میں نور کے اندر آیتوں کو نازل بہایا یہ اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کلام پاک کی آیت انا انئینا بہ ثم انا علینا حسابہم نازل ہوئی اللہ کے حبیب پاک پاس آحائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے لگے اللہ کا حافظ لی حجاب یزیرہ الانبیاء تجھے قیامت کا ڈر ہے اے سید الانبیاء اے سید العین اے سید الجن آج رشوت کے کھانے والوں کو کوئی خوف نہیں داڑھی پٹانے والوں کو کیوں ڈر نہیں آج حرام کے رخ میں اپنے پیٹ کے اندر داخل کر کر جہنم کے لہو اور جہنم کی سویٹ کو داخل کرنے والوں کو مولا کیوں خوف نہیں تو تو وہ ہے کہ تجھ پر کلام پاک نازل ہوا اے آقا آپ وہ ہیں کہ آپ نے معراج میں نبیوں کی حفاظت کی آقا آپ وہ ہیں کہ میدان محشر میں کو سر آپ کو دیا جائے گا آقا آپ وہ ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں دباؤ الحق دیا جائے گا آقا وہ ہیں کوئی پیغمبر جنت میں قدم رکھنا اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ آپ کا قدم مبارک جنت میں نہ چلا جائے لیکن جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی انیا بہو سننا علینا حساب ہو ہماری طرف لوٹ کر آپ کہاں بھاگو گے کہاں بھاگو گے اپنے بنگلے میں امر بناؤ گے اپارٹمنٹ میں مردہ لاش کے ٹکڑے کر کر فریزر میں رکھو گے لینا ہاں بہو لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے لینا ہچا بہو لوٹ کر آؤ گے ہم ان کی قبر کی جھڑکی لیں گے ہم ان کی زندگی کا حساب لیں گے نوجوانوں تمہاری نوجوانی کا فرض ہو رہی تھی حسینوں تمہارا حسن کہاں چل رہا تھا تمہاری نگاہیں کہاں لگ رہی تھی پیر رکھنے والوں تمہارے قدم کہاں اٹھ رہے تھے دل و دماغ رکھنے والوں کیا سوچ رہے تھے ایک قدم آگے نہیں ایک قدم پیچھے نہیں تک کہ اللہ ہماری زندگی کا ہم پر نعمتوں کا اور ہماری نماز کا حساب و کتاب نہ کر لے کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء شافی ساخی دوسر اس آیت کے بعد دعا کرنے لگے اللہ حاصل نہیں حساب یسیرا اللہ میرا حساب آسان کر دے اور تجھے ہمت رمضان کو طلاق دینے والے خدا کے گھر کے سہاگ کو اجاڑنے والے کتنی اجڑ گئی مسجدیں کتنی سونی سونی ہو گئی یہ چٹائی ان کی بدوا تو لے لے گا یہ خالی سہن ان کی آزادی تو لے لے گا یہ وضو کے خالی برتن ان کی بدوا تو لے لے گا جیسا غریب کا خالی پیٹ آزادی اس سے نکلتی ہے یتیم اور بیوا اور مسکین کے خالی پیٹ سے بدوا نکلتی ہے یہ مسجد کے خالی پیٹ کی بدوا تجھے کھا جائے گی یہ وضو کے خالی لوٹوں کی بدوا تجھے کھا جائے گی تجھے کیا ملا اللہ کے گھر کو ویران کر کر تجھے کیا ملا اللہ کے گھر کو تلاش دے کر تجھے کیا ملا اللہ کے گھر کے سہاگ کو اجاڑ کر میرا نبی جب کلام پاک کی آیت نازل ہوئی تو دعا کرنے لگا رو رو کر اللہ حاصب حساب یسیرا اللہ میرے ساتھ آسان حساب فرما اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے آخا میرے مولا میرے سرکار یہ حساب تو ہو تو حساب ہوتا ہے یہ آسان اور مشکل حساب کیا ہے میرے آخا نے فرمایا آسان حساب یہ ہے اللہ بندے سے حساب کتاب ہی نہ لے بلکہ کہے جا میرے بندے میرے فضل سے تو جنت میں چلا جا ورنہ اللہ حساب و کتاب میں آ جائیں گے تو آپ نے دیکھا حضرت عیسیٰ سچائی پر رہتے ہوئے اللہ کے سامنے جب اللہ پوچھیں گے سوال کریں گے پہلا پسینہ نکلے گا اور جسم کا پسینہ ختم ہو کر جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگیں گے مسلمانوں یہ زبان آج چل رہی ہے یہ دل میں آج حرکت ہے یہ دماغ آج مکاری کے لیے آج سوچ کے لیے آج رشوت کے لیے آج حرام پوری کے لیے آج لوگوں کے مال پر دھوکہ دینے کے لیے اب تو مسلمانوں کی اتنی ہمت ہے رمضان المبارک میں افطار پارٹی ہم کہتے ہیں ارے اللہ کے بندو آسام میں بنگال میں اور بہار میں لوگ دانے دانے کے محتاج ہیں نوالے نوالے کے محتاج ہیں وہ درختوں پر بیٹھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہمارے امداد کا انتظار کر رہے ہیں حرام کوروں کو ریاک چاہیے دکھاوا چاہیے نہ قبر کا کوئی ڈر نہ آخرت کا کوئی ڈر نہ انہوں نے قبر کو جانا نہ آخرت کو جھنڈا بلند ہونا چاہیے محلے کی نوجوان کمیٹی دیا کہ لو صاحب بیس ہزار روپے دس ہزار روپے کے اندر لیا گوشت والے سے پھر جا کر گوشت دے لیا چاول والے سے چاول لے لیا رمضان کا مہنا عبادتوں کا مہنا اور جہنم سے کھلاسی کا اچڑا احتکاب کا موسم میرے آقا کے بارے میں آتا ہے رمضان کے آخری اشرے میں اپنے قبر میں تولیا بن لیتے تھے چادر کس کر بن لیتے تھے آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا فرماتے تھے رونا دھونا زیادہ ہو جاتا تلاوت زیادہ ہو جاتی عبادت زیادہ ہو جاتی کیوں نہیں پٹے گا یہ زمینہ ٹاڈا میں جائے گا کیوں نہیں کوٹا میں جائے گا کیوں نہیں مسلمان غیر ان کے منہ پر پیشاب کرے گا رمضان کا آخری اشرا افطار کے نام پر چندہ آدھا کھایا کھلایا اور آدھا خود جو ہے افطار کے نام پر حرام کے پیسے لے کر بٹوارے کے لیے رکھ دیا تاکہ عید کے بعد پھرنے کے لیے وہ اوٹی جائے دینا کرنے کے لیے وہ کشمیر گنتیاں کماری جائے بدکاری کرنے کے لیے رمضان کے مہینے میں کے نام پر مسلمان قوم مسلمان کے جیب پر خدا رسول کے نام پر ڈاکہ ڈالے یہ عذاب کے اندر برباد نہیں ہوگی تو کیا ہوگا غیر اس کے منہ پر پیشاب نہیں کرے گا تو کیا ہوگا ڈاٹا اور کوٹا نہیں لگے گا تو کیا ہوگا میرے رب کا گرم احسان انسان بن کر ان کو زندہ رکھا ہے انسان بن کر ان کو باقی رکھا ہے ہم نے اقدار پارٹی والوں سے کہا کہ دیکھو تم ایک کام کرو جتنا پیسہ دس ہزار پندرہ ہزار روپے خرچ ہوتا ہے اتنا راشن لو چن چن کر عید کے دن غریبوں میں بیواؤں کے مسکینوں کے گھر میں عید کے دن بھی گوشت نہیں پکتا وہ غریب وہ بیوہ وہ مسکین جس کو میرا اللہ کا قرآن کہتا ہے الحافا وہ شرم کے مارے مانگتے بھی نہیں وہ ڈھونڈ کر ان کے گھروں تک یہ عید کا پیکیج پہنچا دو یہاں شہرت کہاں یہاں جھنڈا کہاں بلند ہوتا ہے ہم نے کہا اس پیسے کو بنگال اور بہار کے میڈیا آئی تھی غیر اخبار والے آئے تھے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ مسلمان کتنے کتے ہیں ہڈیوں کے رہا مسلمان دنیا میں تاثا بن کر آیا دنیا میں سخی بن کر آیا دنیا میں ہادی بن کر آیا دنیا میں رہبر بن کر آیا آج بھیڑ و چمار کے پاس جا کر بھی اپنی کے اندر گورنر کی اسٹار پارٹی کے اندر بخدا ہم دیکھنے کے لیے گئے تھے پارٹی میں نہیں گئے تھے اپنا پانی لے کر کھجور لے کر گئے تھے ہم نے دیکھا شہر کے یہ رواسا معزز گزارا کتا جیسا جھپٹتا ہے وہ بھی عام کتا نہیں ایک کتے کو سات دن اور سات رات بھوکا پیاسا رکھ کر اس کو چھوڑا جائے جیسا وہ جھپٹتا ہے ایسے ایک دم ٹوٹ پڑ رہے ہیں حتیٰ کہ وہاں کے سیکورٹی افسران کو روکنا پڑا ارے بھائی رکو رکو سب کو ملے گا کھجور ملے گا پانی ملے گا کیا ہے روزہ ہم نے غیروں کے سامنے یہ صبر کا مہینہ یہ مواقع کا مہینہ یہ معانسات کا مہینہ یہ بھائی چارگی کا مہینہ ہم نے اسے غیروں کی جیب پر افطار پارٹی کے نام پر ڈھاکہ ڈالنے کا مہینہ افطار پارٹی پر ٹوٹ کر گرنے کا مہینہ شہری کے نام پر کتوں کی طرح پلانگ لگا کر سروں کو زخمی کر کر بچھانوں میں سونے کا مہینہ بار مسلمان بار مسلمان کیا شان بنائی ہے تو نے کیا نام کمایا ہے تو نے کما لے آئے گا نہ آخرت میں وہ آخرت کا دن وہ میدان محشر جس دن تیرا میرا ولیوں کا اختاب کا ابدال کا شہدا کا تو بہت دور کی بات حساب و کتاب کے لیے سارے انتظامات پیش ہو جائیں گے اللہ فرمائیں گے جیسے دنیا میں جس کہتا ہے آرڈر آرڈر کیس نمبر ایک کو پیش کیا جائے ملزم نمبر ایک کو پیش کیا جائے اللہ فرمائیں گے حساب و کتاب کو شروع کیا جائے فرشتے حیران پریشان ساری انسانیت حیران پریشان اب جائیں گے سارے لوگ آدم علیہ السلام سلام کے بعد حضرت جاؤ پہلے اپنا حساب و کتاب پیش کرو اس لیے کہ تم پہلے آدمی ہو پہلا نہ بابا مجھے درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا بولا تقرب میں چلا گیا اللہ صرف ایک بات پوچھ لے آدم کی خیر نہیں رہے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام کے پاس جائیں گے لوگ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے بظاہر ہم نے کچھ جملے ایسے کہے جو جھوٹ تھے اللہ نے پکڑ لیا تو ہم جو ہے اللہ کی پکڑ کا جواب نہیں دے سکیں گے نو علیہ السلام وہ جواب نہیں دے پائیں گے کہیں گے بیٹے کی سفارش کرنے سے بنا کیا گیا اور ہم نے بیٹے کی سفارش کر دی ہے ہر پیغمبر ڈرے گا پیغمبر ڈرے داڑھی مڈانے والے سوت کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والے افطاری کے نام پر مسلمانوں کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر روپیوں پیسوں کا بٹوارا کرنے والے حرام اور آدم ڈریں گے شیش ڈریں گے نو ڈریں گے ابراہیم ڈریں گے لال جن پر انجیل لادی ہوئی جن پر توہرے کب کب کب کب کاپیں گے کسی کی ہمت نہیں آخر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے حضرت آپ ہی کچھ کیجیے اللہ فرمائیں گے جلدی کرو ابھی حساب کتاب کیوں اللہ پورے جلال کے ساتھ اللہ پورے آب و تاب کے ساتھ اللہ کا قبر ٹوٹ کر برس رہا ہوگا کسی میں مت نہیں نے فرمایا قیامت میں سب ننگے اپنے خبروں سے اٹھیں گے اما عائشہ نے کیا مرد اور عورت سبھی فرمایا ہاں تو فرمایا اما عائشہ نے شرم اور حیا کا کیا ہوگا عائشہ تو شرم و حیا کی بات کر رہی ہے نفسی نفسی کے عالم میں انسان اپنے آپ کو بلا بیٹھے گا دوسرے کی شرمگاہ دیکھنا فلم کا ڈانس دیکھنا اور گندی تصویریں دیکھنا دور کے بعد عائشہ قیامت اللہ کی اتنی خطرناک ہوگی کہ آدمی خود کو بلا بیٹھے گا اللہ کے اللہ تعالیٰ پورے جلال میں ہوں گے جلدی پیش کرو حساب و کتاب کیوں نہیں پیش کرتے پیغمبر کہیں گے ہم میں ہمت نہیں ضرورت نہیں اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے آخا کو کہیں گے ہاں، آپ کی کچھ کیجیے آپ تو رحمت للعالمین ہیں آپ جبرا دیں گے ہم اللہ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے آقا فرمائیں گے ابو بکر جاؤ اللہ کے دربار میں اپنا حساب پیش کرو ابو بکر فل جنا عمر فل جنا علی فل جنا عثمان فل جنا دس آدمیوں کا نام لے کر آقا نے کفن کی گھاٹی سے پہلے جنت کی صنعت دے دی ابو بکر تجھے رونے کی کیا ضرورت ہے ابو بکر تیرے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا اس ہما فلغار اس یقون لا تا ان اللہ مانا یار غار تھا تو نبی کا ہم سفر تھا تو نبی کا ہجرت کا ساتھی تھا ابو بکر کائنات میں نسل انسانی قیامت تک آنے والی میں سب سے اونچا مقام تیرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آقا فرمائیں گے جاؤ اللہ کے پاس حساب و کتاب پیش کرو ابو بکر تھر تھر تھر تھر تانپے لگیں گے فرمائیں گے آقا میں بڑا کمزور دل ہوں کسی اور کو پیش کرو ابو بکر میرا حکم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حکم کو بجا لا کر اللہ کے دربار میں جائیں گے اللہ فرمائیں گے ابو بکر ہم نے دنیا میں تیری باخیرت کے فیصلے کر دیے تھے ان کا تو بالکل میار تو نے کہا تھا ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے تو نے کہا تھا وما رب کا ذلہ ابو بکر کیا ہم نے تیرے حساب کتاب کو دیکھ لیا تو جنتی ہے ابو بکر کتنا خوش نصیب ہے کہ رب تیرے کام کو دیکھے بغیر تجھے جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے ابو بکر کی خوشی ابو بکر کی مسرت کی انتہا نہیں ہوگی اس کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو فرمائیں گے عمر جاؤ اللہ حساب و کتاب کے لیے بلا رہے ہیں عمر روئیں گے گڑ گڑائیں گے فرمائیں گے آہا میری ہمت نہیں بلکہ وہ عمر جس کا دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے محض میں جنت تیار کر دیا تھا و قطار رو کر آخا کے قدموں میں گریں گے آخا فرمائیں گے کرنے کی کوئی بات نہیں عمر تم میرے یار ہو تم میرے دوست ہو اللہ نے تمہارے محل کو جنت میں موت سے پہلے بنا دیا تھا حضرت عمر جائیں گے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گے فرمائیں گے امریک کتاب و کتاب کے بغیر ہم نے تمہیں جنت دی عمر بھی آ جائیں گے علی آقا کے داماد علی کے بارے میں آقا نے فرمایا وہ ازما الحساب حساب و کتاب اتنا جلد حضرت علی کا ہوگا قیامت میں کسی اور کا اتنا جلدی نہیں ہوگا وہ علی تیرے بارے میرے مولا نے کہا تیرا جلد حساب و کتاب ہوگا ہم اپنی نماز کا حساب ہم اپنے سجدوں کا حساب